له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم رسول الله الله الله صلى عليه عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا تفلحوا أو كما قال الصلاة والسلام ماتم دوست بزرگ اور بھائی دنیا کے تمام انسان دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور ہر ایمان والا اپنی آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی چاہتا ہے کہ ہمیں کامیابی نصیب ہو انسانوں کی کامیابی کا تعلق اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے بیچ میں پھیلے ہوئے نقشوں کے اوپر نہیں رکھی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ نقشے میں نظر آ رہے ہیں ملک و مال کے ان کے ساتھ انسانوں کی زندگی کے بننے کا تعلق نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو اور ان اسباب کو اللہ نے پیدا کیا انسانوں کے امتحان کے لیے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس سے نہیں ہے اور انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق تو انسان کے اندر سے ہے اس لیے کہ کامیاب انسان وہ ہے جسے سکون ملے چین ملے اطمینان ملے وہ کامیاب ہے اور جو انسان چاہے اس کے پاس ایک کوڑی بھی نہ ہو کچھ نہ ہو لیکن اندر سکون چین حاصل ہے وہ کامیاب ہے اور چاہے اس کے پاس دنیا بھر کے ملک و مال کے نقشے ہوں لیکن اندر سکون اور چین نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے خود بھی اور ناکام ہے اللہ تعالی شاہوں نے جو ہمارے خالے کو مالک ہے اور پوری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ دنیا کے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق دنیا کی ان چیزوں اور اسباب سے نہیں ہے دنیا کے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ کے قدرت سے ہے اللہ جنہیں اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا وہ کامیاب ہوں گے اور جنہیں اللہ ناکام کرے گا وہ ہر حال میں ناکام ہوں گے چاہے ان کے پاس ملک و مال ہو چاہے ان کے پاس دنیا کے خزانے ہوں زمیندار ہو جاگیردار ہوں باغات اور کھیتی والے ہوں کوئی بھی اکثریت والے ہوں کوئی بھی ہوں کسی زمانے میں ہوں اللہ انہیں اپنے قدرت سے ناکام کرے گا یہ انبیاء علیہ مشاط السلام نے دنیا کے انسانوں کو آگے سمجھایا ہے ہر نبی کی دعوت یہی ہے کہ تم جہاں اپنی زندگی بننے کو دیکھ رہے ہو وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے وہاں اللہ نے نہیں رکھی ہے اور جہاں اللہ نے رکھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کی تمہاری کامیابی رکھی ہے اور اس کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ تمہارے اندر کی مایا پر ہے ہاں جب تم اس محنت کر کے اپنے اندر کی مایا بنا لو گے اور اپنے آپ کو اللہ کے بتلائے ہوئے ضابطے اور قانون کے اعتبار سے زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ شانو اپنی قدرت سے تمہیں کامیاب کر دے گا تمہاری زندگی بنا دے گا دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی اور جو حقیقی زندگی موت کے بعد آنے والی ہے یہ زندگی حقیقی نہیں ہے دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اللہ نے کچھ وقت کے لیے انسان کو دنیا میں رکھا ہے ہاں ہر انسان دنیا میں آیا ہے اپنے ساتھ موت لے کر آیا ہے اسے مرنا ہے اور اس کا موت کا وقت طے ہے جو اس کو پتا نہیں ہے لیکن اللہ نے کہ اپنی کتاب میں اس کی موت کا وقت لکھ دیا ہے ہر انسان دنیا میں آیا آنے سے پہلے اسے اللہ نے اپنی ماں کے رحم میں بنایا ہے نو مہینے اپنی ماں کے رحم میں گزارے اس نے جب اس کو دنیا میں لانا تھا تو چار مہینے جب رحم پر گزرے ہیں انسان کے تو میرے دوستو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اس کی ماں کے رحم میں اس کی دنیا کی زندگی کے حالات اس پر کیا ہوں گے اور کن حالات سے گزرے گا وہ بھی لکھ دیا ہے اور یہ کتنے دن ان دنیا میں رہے گا یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اس کو پیش آنے ہیں ہر انسان ہمارے حالات کا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں وہ تو اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ حال آنے والا ہے ہر ایک پر چاہے بادشاہ ہو چاہے وزیر ہو مالدار ہو غریب ہو طاقتور پہلوان کیوں نہ ہو ہاں وہ اس پر آنے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اس کے حالات کا بنانا اور اپنے حالات کا بگاڑنا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ بھی مرنا چاہے اللہ نہ چاہے تو نہیں مر سکتا اور آدمی کا ہار ایسا آتا ہے کہ وہ مر جانا چاہیے کہ وہ نہیں مرتا آپ دیکھیں رات دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں آدمی سوچتا کہ اس میں جو بیٹھے ہو ایک بھی بچ نہیں سکتا لیکن ایک بھی نہیں مرا سب زندہ ہے اور اور بعد مطلب ایکسیڈنٹ میں سب مر جاتے ہیں ایک بچہ ایک بچے کو اللہ زندہ رکھتے ہیں حالانکہ بچہ تو پہلے مرنا چاہیے کمزور ہے لیکن وہ زندہ ہوتا ہے اور باقی سب مرے ہوتے ہیں تو مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سمجھنے کی اہمیت جہاں بیٹھے ہیں جمع ہوئے ہیں ہم اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں اللہ میں سمجھا دے ہم دھوکے سے نکلے آج کا مسلمان دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے اس سے پریشان ہے مسلمان تو دنیا کے انسانوں کو امن و امان کی زندگی بتانے کے لیے آیا تھا دکھانے آئی امن و امان کی زندگی ہے دنیا کے مسلمان تو دنیا میں دنیا کے انسانوں کو تنگیوں سے نکالنے آیا تھا چاہے کوئی بھی امریکہ میں رہتا ہو یا کہیں بھی رہتا ہو سب تنگی میں ہے سب تنگی میں ہے سب پریشان ہے ان کے پاس دنیا بھر کے تمام میرے دوستوں ترقی کے راستے ہونے کے باوجود اور راحت و آرام کے اسباب ہونے کے باوجود یہ سب کے سب میرے دوستوں پریشان ہیں آج کی دنیا میں ہر انسان کی زبان پر ایک جملہ ہے کہ بہت ٹینشن ہے ہر ایک کی زبان بنگلے میں رہنے والا بھی یہی کہتا ہے اور چوپڑے میں رہنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے امریکہ میں جاؤ تو وہ بھی وہاں بھی یہی جملہ ہے آسٹریلیا میں جاؤ تو وہاں بھی یہی ہے ٹینشن اور ٹینشن کا حال یہ ہے کہ لوگ خود کر رہے ہیں ہر جگہ کا حال یہ ہے تو اگر زندگی کے بننے کا تعلق ہوتا ہے ان چیزوں سے تو یہ کیوں ٹینشن میں ہوتے کبھی کہہ رہے ہیں کسی میرے بھائی میرا عزیز ہو اللہ کرے کہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آئے اور اپنے ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے اس مسلمان کی زندگی کسی حال میں نہیں بنے گی جب تک یہ اپنے آپ کو ایمان اور ایمانی زندگی کی نہ لائے اور چاہے دنیا بھر کے ملکوں میں جا کر میرے دوست یہ پھرتا رہے اس کے ملک میں بھی اس کی زندگی نہیں بنے گی اگر اس کی زندگی میں ایمان اور دین نہیں ہے جی ہاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قیامت تک یہ بھی اپنا ضابطہ بنایا ہے کہ ہم کن کی زندگیاں بنائیں گے اور ہم کن کی زندگیاں اجاڑیں گے کوئی بھی ہو پھر وہ کہیں بھی ہو اللہ کا ضابطہ ہے من ان انسا و مومن پر نویمن خیام سعید اللہ کہہ رہے ہیں تاقیر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مرد عورت جب اپنی دل کی مایا ایمان بنا لیں گے اور اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے نیک عمل کریں گے اللہ ان کی زندگی ضرور بے ضرور خوشحال بنائے گا تاکید کے ساتھ ہے اور ہر حال میں بناتا رہے گا چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو چاہے کفرستان میں رہے گا تب بھی زندگی بنائے گا اللہ دنیا میں آپ جا کے دیکھیے اور یہ اللہ جتنے بھی گزرے ہیں وہ تو وہی تو ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا اپنا تعلق اللہ کو صحیح کیا اور اس اللہ کے تعلق پر زندگی اطاعت پر زندگی گزاری تو اللہ نے کفرستان میں بھی عزت دی کفرستان میں بھی اللہ نے کی حفاظت کی اور اللہ تعالی شاہ نے ان کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے خدا یہ ہے اللہ کا ضابطہ انسان کے باہر کی شکلیں نہیں ہے اللہ کا ضابطہ تو انسان کے اندر کی مایا ہے کہ جو بھی انسان محنت کر کے اپنے اندر کی مایا بنائے گا ایمان بنائے گا خوف خدا اپنی زندگی میں لائے گا تقوی و توقع کی زندگی گزارے گا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی زندگی گزارے گا اللہ کی اطاعت والے زندگی گزارے گا چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے کہیں بھی ہو اللہ تعالی شان ہو اس کی زندگی بنائے گا چاہے اس کے بعد باہر کے نقشے نہ ہو بلکہ باہر کے نقشے تو اللہ کے نیک بندے جو اللہ تھے جو کسی زمانے میں اور اب بھی ہیں وہ اپنے باہر کے نقشے اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہمارے بزرگوں میں ایسے واضح بزرگ گزرے ہیں جو اپنی جیب میں پیسہ رکھتے ہی نہیں تھے اور اپنے پاس کپڑوں کے میں تو گھر رکھتے ہی نہیں تھے بلکہ بعض بزرگوں نے تو موت سے پہلے جو اپنے جسم پر کپڑے تھے وہ بھی اپنے خادم کو دے دیے تھے کہ میں نے تجھے دے دیے اب سے آریتن لے کے پہنوں گا میں بھائی عزیز ہو ہم اس دھوکے سے نکلے ہیں ہم دھوکے میں ہیں چاہے ہم چار مہینے چھ مہینے سال لگا رہے ہیں لیکن ابھی تک دھوکے سے نکلے نہیں ہیں ہم دنیا دنیا اور دنیا والوں کو دیکھ کر زندگی کا نظام بنا رہے ہیں ان کے زینت کے نقشے حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی شاہ رخ نے حضرت محمد رسول اللہ کو اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت یہ بات بتا دی ہے لاتمدن کہ اللہ محمد تانبی نم زہر حیاجی دنیا علی نفسی نوم تھی پیارے آتا پیارے نبی ان دنیا والوں کو ہم نے جو زیب و زینت کے نقشے دیے ہیں اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے آپ اپنی نگاہ اٹھا کر مت دیکھیے یہ زیب و زینت کے نقشے ہم نے ان کو دیے ہیں ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے ہاں ان کی آزمائش کے لیے ہے ان سے زندگی کے بننے کا تعلق نہیں ہے تو یہ دنیا کی چیزیں یہ دنیا کے میرے دوست نقش و نگار اور زیب و زینت کے نقشے یہ تو قابل التفاق بھی نہیں ہے اللہ اپنے بندوں سے گہرا اپنے ایمان والوں سے یہ تو قابل اتفاق ہی نہیں ہے چیز آئے کہ قابل طلب کیا آدمی اس کے طلب میں لگ جائے آپ آپ بازار میں بہت سیوا ہوں گے جو کسی زمانے میں جھوپڑے میں رہتے ہوں گے دنیا آئی تو آپ نے بنگلے بنائے بڑے بڑے لیکن جھونپڑے میں جو زندگی تھی وہ بنگلوں میں زندگی ہے پریشانی اللہ مکان کو نہیں دیکھتا اللہ مکین کو دیکھتا ہے رہنے والوں کو دیکھتے اس کی زندگی میں کیا ہے یہ میری کی زندگی گزارتا ہے نہیں اگر بنگلے میں رہنے والا بھی خدا کا مانا فرمان اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر معاشیت اور گناہوں کی زندگی گزارے گا تو اس کے بنگلے میں بھی اللہ اس کی زندگی کو اجاڑے گا سکون نہیں مل سکتا چین نہیں مل سکتا دنیا میں یہ حال ہے اور موت کے بعد کا انجام اللہ بہتر جانتا ہے اسی طرح میرا جی تو تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے ہر فرد امت سے کہا جائے اپنے پر محنت کرو باہر کی دنیا کے پیچھے نہ پڑو وہ تو تمہاری مقدر کی تمہیں ملنی ہے تمہارا مالک تمہاری ماں کے رحم میں تمہیں اللہ جب بنایا تھا وہیں تمہارے لیے لکھ چکا ہے تمہاری راحت تکلیف جو بھی حالات تم پر آنے والے وہ لکھ لکھ چکا ہے لیکن ہاں ہر حال میں کامیاب کرنے کا وعدہ کس طرح ہے کہ تم اپنے آپ کو بنا لو گے تو ہر حال میں تم کامیاب ہو جاؤ گے چاہے حالات سکون چین کے ہوں چاہے حالات پریشانی کے ہوں بیماری میں بھی انسان ناکام نہیں ہوگا کیونکہ بنا اس نے اپنے پر محنت کی ہے دو باتیں زندگی میں لانے کی ہر ایک کو ضرورت ہے ایک اپنے اندر کی مایا ایمان کو بنا دے آدمی اور ایک اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اپنے اپنے جسم کا استعمال اللہ کی اطاعت کے مطابق کر لے انسان کو اللہ کامیاب کر دے گا آسان ہے یہ یہ مشکل نہیں ہے اس دنیا کو حاصل کرنا بہت پریشانی کا راستہ ہے آج بھی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے وہاں دنیا کے ملکوں میں جاتا ہے وہاں کے انسانوں کے میرے دوستوں جو یہاں کسی کی سنتا نہیں تھا وہ باہر ملکوں میں جا کر پتا نہیں کیا کیا حالات سے گزرتا ہے اگر آج بھی اپنی اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اپنا تقوا بنا لے اپنا ایمان بنا لے اپنی زندگی کو رخ کو ٹھیک کر لے اللہ تعالیٰ شانوں کی اطاعت زندگی اختیار کر لے اللہ تعالیٰ وہاں گھر رہ کر اس کی زندگی بنائے گا ہاں ملک بدلنے سے زندگی نہیں بنتی آپ کے ہاں آپ کبوتر کبوتر پالتے ہوں گے اور کبوتر کے لیے کھانے ہوتے ہیں رہنے کے اس کے اس میں رہتا ہے کوئی کبوتر میرے دوستو اپنے مالک کا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تو مالک ترا تو اس کو لاتا ہے وہاں سے تلاش کے لیے آتا ہے لانے کے بعد وہ اپنے ہاں اس کو جس کھانے میں وہ رہتا تھا اسی کھانے میں رکھ کر اس کو بند کر دیتا ہے دو چار دن کے لیے باہر نکلنے دیتا نہیں پریشانی کا حال آیا اس پر باہر نکلنا باہر نکلنے کے دروازے بند ہو گئے چکنے کے لیے جا نہیں سکتا اب یہ جب مالک نے پھر اس کو جب کھولا تو کھولنے کے بعد اس نے کیا سوچا کہ اس کھانے میں پریشانی ہے بھاگ گیا پھر لایا گیا پھر یہی حال ہوا تو اب کس نے کیا کیا کہ وہ کھانے چھوڑ کر دوسرے کھانے میں میں جاؤں گا میرا حال بن جائے گا تو وہ کھانا چھوڑ کر دوسرے کھانے میں گیا اور خانے میں اس کھانے میں جانے کے بعد پھر بھاگا تو مالک پھر پکڑ کے لایا اور پھر اس نے بند کیا اب وہ کیا سمجھتا ہے ہاں، یہ کھانے میں ہوں اسے پریشان ہوں دوسرے کھانے میں جاؤں گا تو پریشان نہیں ہوں گا لیکن زندگی بدلی نہیں زندگی وہی ہے بھاگنا پھر بھاگے تو پھر اس کھانے میں حالات آئے اس میں پریشان ہوا اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بدلوں کھانا بدلنے سے کام نہیں چلے گا آدمی دنیا کے ملک بدلے جگہیں بدلتا ہے کاروبار بدلتا رہتا ہے اپنے آپ کو نہیں بدلتا میں اللہ کی ساتھ نہ ہوں تو آدمی پریشان ہوتے دعا کراتا رہتا ہے دعا کراتا رہتا ہے حضرت دعا کے لیے اور راستہ پریشانی کرتا حاصل پکڑا ہے بیٹھا ہے کراچی کے کراچی کے ٹرین میں اور جانا چاہتا ہے لاہور اور حضرت سے دعا کرا رہا ہے حضرت دعا کیجیے میں اطمینان سے پہنچ جاؤں ٹرین نہیں بدلتا تو حضرت کی دعا پہنچا دی گی اس کو ارے بولو تو صحیح نہیں دعا دعا حضرت کی دعا کا قصور نہیں ہے قصور اس کا ہے غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس ٹرین میں بیٹھے جس ٹرین میں جو جو ٹرین اسے لاہور پہنچائے گی اور پھر تو کرا ہے تو وہ لاہور پہنچ جائے گا ایسا آج ہمارا حال ہے زندگی بدلنی نہیں دعا تو رہنی ہے حضرت اس طرح ہم با کرتے تھے ہم یہ نہیں کہتے چار مہینے نکلو سال نکلو چھ مہینے نکلو ہم یہ کہتے ہیں یقین بنانے نکلو جو یقین ایمان صحابہ کا تھا وہ ایمان یقین تمہارا بن جائے چاہے دو دن میں بنے تین دن میں بنے اور چاہے سال میں بنے چاہے پانچ سال میں بنے یقین بنے اور حاصل ہو یا پھر آ جاؤ گھر مسئلہ یقین کا ایمان کا ہے حضور پاک علیہ صاحب السلام نے صحابہ کا ایمان اور یقین پر محنت کروائی آپ نے ورنہ ان کا یقین تو ہم سے بھی زیادہ بگڑا ہوا تھا تین سو ساٹھ بت بیت اللہ میں رکھ چھوڑے تھے جن کے سامنے اپنے آپ کو ذریع کرتے تھے کہ ہمارا کام یہاں سے بنے گا لیکن حضور پاک صاحب السلام تشریف لائے آپ نے ان پر محنت کی اور وہ تین سو ساٹھ کا بیت اللہ سے بت تو نکلے ہیں بعد میں سب سے پہلے بت نکلے ہیں دل سے حضور پاک صاحب بتاؤں کی تشریف آوری کے بعد تیئیس سال آپ دنیا میں زندہ رہے اس سے تین چار سال پہلے بیت اللہ سے میرے دوستوں نکلے ہیں ان بتوں کو دلوں سے نکالنے کی میں ہوتی رہی گیارہ سال تو مکی کی زندگی میں گیارہ سال اسی کی محنت ہے کہ اس دل سے خدا کا غیر نکلے چاہے وہ بدھ کی شکل میں ہو چاہے چیزوں کی شکل میں ہو چاہے ملک و مال کی شکل میں ہو جس شکل میں بھی ہو یہ سب بت ہیں خدا کے ماسوا سب بت ہیں یہاں تک کہ آدمی کی اپنی ذات بھی بت ہے اگر یہ اس کا یقین ہے میں ہوں تو کام ہو رہا ہے یہ نکالنا بہت مشکل ہے اپنی ذات کی ندی کرنا بہت مشکل ہے کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا میں کیا کر سکتا ہوں زبان سے بولنا بہت آسان ہے دل سے نکلنا بڑا مشکل ہے اسے ہم تمام چاہے ہمارا کتنا بھی وقت لگا ہو لیکن اگر ہم اجتماع میں آئے ہوں اور اجتماع میں آنے کے بعد ہمارے سامنے کوئی تقاضا ہے کہ ابھی کبھی ہمیں جانا ہے اور کتنے پرانا ہو تو اس کے پاس جا کے گئے بھائی اس وقت موقع نہیں ہے ابھی تو اجتماع میں ہی آیا ہوں گھر جا کے پھر دیکھوں گا اور صحابہ کو حضور صاحب السلام نے وہ یقین بتایا بنایا تھا کہ آپ بدر میں بدر میں آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا ہم کو مقابلہ ہوگا بدر میں تو آپ اپنے صحابہ کو میرے بھائیوں دشمن ان کے خلاف اپنی کوئی اسکیم بنا کر ان پر ان پر مقابلہ کرنے اور ختم کرنے کی ترتیب سوچا ہوا تھا تو وہ قافلہ جو جو وہاں سے ہتھیار لے کے آ رہا تھا اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلی ہے کہ یہ قافلے کو روک لو اور ان کے یہ ہتھیار یہ تمام چیزیں روک لو تاکہ یہ ہم پر حملہ کرنے نہ آئے تو مدینہ کے باہر آپ کشید لے رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے قافلے کو لیکن قافلہ راستہ بدل کے نکل گیا تو آپ نے سارے سے آگے چلو کچھ نہیں اسباب کی دنیا میں صحابہ کے پاس دشمن سے مقابلہ کرنے کچھ نہیں تھا لکڑیاں کچھ تھی کچھ تلواریں تھیں اور کچھ سواریاں تھیں لیکن چلیے آگے جا کے جب ٹھہرے تو دشمن مکہ سے سہارا ہے اب اب حضور نے کہا کیا کریں گے آپ جو کہیں گے وہ کریں گے یہ نہیں حضرت پابند کے لیے آپ جو فرماؤ ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات ماننے میں ہماری کامیابی ہے آپ جو فرمائیں گے وہی کریں گے نانی کا صاحبہ نے کے موقع پر صحابہ نامی کا ہر حال میں تیار ہے یہاں تک ایک شادی کے بارے میں آتا ہے کہ بزرگ کے ساتھ جانے میں اللہ گراہ میں جانے میں ایک باپ اور دو ایک باپ اور ایک بیٹا دو ہی تھے اور سات سات بہنیں تھی اس صحابی کے بیٹا کہتا ہے میں چلوں گا باپ کہتا ہے میں چلوں گا تو باپ کے بارے میں فیصلہ ہوا باپ اللہ کے راستے حضور کے ساتھ گیا اور اس میں شہید ہو گئے اور حضور اپنے کے ساتھ جب واپس لوٹے عہد میں عہد سے واپس لوٹے تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ دشمن پھر دوبارہ لوٹ کے آنا چاہتا ہے جاؤ اس کا مقابلہ کرنے تو ان کا اس بچے کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا شہید ہو گئے تھے یہ جوان آئے حالانکہ سات بہنیں گھر میں لیکن نگاہ اللہ پر ہے کہ ان کا رب تو اللہ ہے معافی ہوئی ہے وہ نوجوان حضور کے پاس آئے کہ حضور میرے بابا تو شہید ہو گئے ہیں اب آپ اپنے ساتھ مجھے لے چلیے یقین محکم مضبوط یقین چاہیے حالات سے متاثر ہونے والا زندگی کام نہیں دیتے جو حالات سے متاثر ہو تو پریشان ہوتے ہیں اور جن کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے ان کے لیے پریشانی کوئی پریشانی نہیں رہتی یقین محکم مضبوط یقین ہاں صحابہ کا یقین مضبوط تھا کوئی حال ہی متاثر نہیں کر سکا کوئی حال نہیں اور جب کسی حال سے متاثر نہیں ہوئے تو اللہ نے ہر حال میں ان کی مدد فرمائی ہر حال میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان جس مخلوق سے نہیں ڈرتا وہ مخلوق انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی زبان کی بول نہیں اندر کا بول حضرت یہ فرماتے تھے میں رہا ہوں اللہ کے راہ میں نکلو اپنے یقین کو بنانے کے لیے اگر تمہارا یقین دو دن میں بن جائے تو واپس آ جانا اگر تمہارا یقین چار مہینے جانے کے بعد بھی بنے تو پھر آگے بڑھو یقین بناؤ یقین بن جائے جاؤ ہاں یقین محتم عمل پر ہم محبت پاتے عالم یہ ہے ہمارا ہمارے اس راستے کی اس دین کی محنت میں جو مایا ہمارے پاس ہونی چاہیے یقین محکم مضبوط یقین کہ کوئی حال یہ نہیں کہ پیسے خرچ ہو کے چلو ہمارے عبد الحاف صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے تم لوگوں کو کیوں پوچھتے ہو کتنے پیسے ہیں یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اللہ کے اللہ کے بھروسے جا رہے ہیں اور اور تقاضے بھیجو یہ نہیں کہ ان کے پاس اتنے یا قریب بھیجو مجھے کہہ دیتے تشکیل والوں کو پیسے مت پہنچ پیسے مت پوچھو کتنے ہیں تقاضا جائیں وہاں جوڑو بھیجے میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے اللہ کے نام میں گئے ذرا طبیعت خراب ہو چلو پر تو موت تو گر جا کے تب بھی آئیں گے گھر لوٹنے سے زندگی ملے گی نہیں حال آیا ہے اللہ اللہ جانچنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے یہ یہ کیا کرتا ہے ہاں ہر حال کا خدا نے حکم دیا ہے حکم پورا کرے گا کامیاب ہو جائے گا اللہ نے حالات کی رعایت کے ساتھ چلنے کا حکم نہیں دیا ہم کو بلکہ جس حال میں جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے ابراہیم علیہ صاحب السلام ابراہیم علیہ صاحب السلام نمرود نے آگ جلا کر اندر ڈالا ابراہیم علیہ صاحب السلام حال سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ اس حال کا حکم کیا کہ ایک اللہ ہی رب ہے وہی کرنے والا ہے اس کے سوا کسی کے حال سے کچھ نہیں ہے اس یقین سے وہ ہٹے نہیں بلکہ جب نمرود نے آگ میں ڈالا اس وقت اپنی زبان سے کہا اللہ و الوکیل اللہ میرے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے تو آگ میں ڈالا اور آگ میں پہنچے نیچے آگ جل رہی ہے اور اللہ نے اپنا حکم پورا کرنے کی بنیاد پر ابراہیم رساد السلام کو کامیاب کیا اور ابراہیم رساد السلام کو آگ ان کا ایک بال نہیں جلا سکے گی چالیس دن رہے ہیں وہ آگ میں اوپر آگ ہے نیچے گلزار ہے ہاں گلزار کو میں دوستوں پریشانی کی جگہ بنانا بھی اللہ جانتا ہے اور پریشانی کی جگہ اللہ راحت دینا بھی جانتا ہے حضرت محمد رسول اللہ وسلم کو مکہ والوں نے اپنی تمام اسکیمیں بنا دی آپ کو ختم کرنے کی یہاں تک کہ آخری اسکیم کہ مکہ کے تمام جوان تمام خاندانوں کے جوان اپنی تلوار لے کر آپ کے گھر کو گھیرے میں لے کر جب آپ باہر تشریف لائیں تو تمام ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے آپ کو ختم کر دینا ہو گا آپ اپنے گھر میں آرام کرنا ہے چاروں طرف مکہ کے قبائل کے نوجوان اپنی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے نکلنے کے انتظار میں کہ ابھی آپ تاجر کے لیے نکل کر جائیں گے ہم ختم کریں گے حال ہی ہے اللہ کو سب تمام حالات کا پتہ تھا اللہ کو کہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں اللہ نے اپنے نبی کو پہلے سے خبر دے کے نہیں کہا کہ آپ ہجرت کی جائیے اللہ کو اپنی خود سمجھانا ہے اس امت کو اللہ کے نبی ابھی تشریف فرما اپنے گھر میں آسمان سے خدا کا حکم آتا ہے کب آپ ہجرت کی جائیے ہجرت کر کے تشریف جائیے اس سے نکل کے بیچ میں سے آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اللہ کا حکم ہے بھی نہیں یا اللہ یہ تو چاہو تو سکے کہ کھڑے ہیں میں کیسے جاؤں نہ اللہ کا حکم ہے چلو آپ اپنے گھر سے ان کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں خدا کا حکم پورا کرنے میری کامیابی ہے ہر حال میں خدا کا حکم پورا کرنے میں ہی کامیابی ہے مالدار اپنی مالداری میں خدا کے حکموں کو توڑے گا اس کی مالداری میں ناکامی خدا ڈالے گا غریب اپنی غربت میں خدا کے حکام کو توڑے گا خدا اس کی غربت کا ناکامی ڈالے گا مسئلہ غربت کا مالداری کا نہیں ہے مسئلہ اللہ کے حکم کے پورے کرنے اور نہ کرنے کا ہے غریب اس سے پریشان نہیں کہ اس کے پاس مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے نہیں ہیں غریب اس سے پریشان کہ اللہ کا نافرمان ہے یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے یہ خدا کے حکم کو توڑ رہا ہے نبی کی سنتوں کو زبا کر رہا ہے جھوٹ سڑے دھوکہ مکاری کر رہا ہے غربت میں مالدار اس سے ناکام ہے کہ وہ اپنی مالداری میں خدا کے حکام توڑ رہا ہے جتنی اللہ نے تو راہ تو آرام کے نقشے دیے یہ اتنا ہی اللہ کا نافرمان بنا یہ غفل کی زندگی میں آیا اس کی اولاد کی زندگیاں اجڑنے لگی بگڑنے لگی اس کی اولاد نبی کے نمائندے بن کر زندگی نہیں گزار رہی اس کی اولاد نبی کے دشمنوں کی نمائندگی کے زندگی گزار رہی ہے اس سے اللہ اس کے مالداری میں ناکامی ڈال رہا ہے عجیب حال ہے اس مسلمان کا اس کی سوچنے کا کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے ارے تیرے تیری فیکٹری میں تیرا نوکر منہ مانگی تو منہ مانگی تنخواہ اس کو دیتا ہے تو تو کیا چاہتا ہے کہ یہ میرا وفادار ہو یہ میرا وفادار رہ کر کام کرے تو یہ چاہتا ہے اللہ تیری منہ مانگی تجھے زندگی میں تجھے نعمتیں دے رہا ہے تو تجھے بھی تو اللہ کا اللہ کا وفادار رہنا چاہیے نہ فرمان بننا چاہیے مال اور پیسے کے نشے میں آدمی مدہوش ہو کر نہیں گزارے کہ میں کیا کر رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں یہ میری اولاد کا حال کیا ہے میری گھر کی عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں میں انہیں میں انہیں اپنے ساتھ گھومنے پھرنے لے جا رہا ہوں اللہ تو یہ کہہ رہا ہے مسلمان خواتین سے اپنے گھر میں پڑی رہو رکی رہو بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو مکلو نبی بھی چکن نبی کی عورتوں سے کہا جا رہا ہے آپ تم اپنی اپنے گھروں میں رہو اور ضرورت کے لیے باہر نکلنے کا وقت ہے تو ضرورت کے ذریعے جب باہر نکلو تو زیب و زینت کے نقشے اور ٹیپ ٹاپ زندگی بنا کر مت نکلو بولا تبرج نہ تبرج جاہد تھی رولا ایمان سے پہلے جو جہالت کی زندگی میں بناؤ سیکھنا کر کے تم باہر نکلا کرتی تھی اور مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی ایسے مت جاؤ اللہ نے مسلمان خواتین کو گھر میں رہ کے کیا کرنا اس بتا دیا واقف نے صلاح نماز نمازیں پڑھو مسجد میں گھر میں رہ کر نمازیں پڑھو پانچ کی نمازیں تو فرض ہیں اس کے علاوہ نوافل ہے گھر میں رہو نمازیں پڑھو اور اللہ نے جو مال دیا ہے نا وہ مال حضور خرچی میں بناؤ سنگاؤ میں ختم نہ کرو اللہ کے نام پر اللہ کے اللہ کی مرضی کے مطابق سوال کو خرچ کرو واطین زکا واطع اللہ و رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گھر میں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناؤ اپنی اولاد کو سنت کے رنگ میں رنگو اپنے دودھ پینے بچے کو بچوں کو سنت کے رنگ میں رنگو انہیں کپڑے پہناؤ سنت والے کپڑے انہیں کھلاؤ پلاؤ سنت کے مطابق انہیں اللہ کے نبی کی سنت سکھاؤ اللہ کی اطاعت کرو شادیوں میں خدا کی اطاعت کرو ٹھیک ہے ابھی تو کے نشے میں اپنی شادیوں میں نبی کے خلاف نبی کے دشمنی کوئی طریقوں پر شادیاں کر رہا ہے خدا گھر تو دے رہا ہے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے ہماری ہماری ہماری جواب داری ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر میں ندی کے طریقے خلاف کوئی چیز نہیں آ سکتی جیسے تو مالدار ہے اور مالدار ہونے کی حالت کیا میرے گھر میں چور رہا ہے اور اس کی تمام تدبیر کیا کرتا ہے ایسے تیرے گھر میں ندی کی سنت کے خلاف کے طریقے رہے ہیں یہ بھی تیرے ذمہ ہے کوئی بھی ہو پھر مالدار ہو یا کوئی بھی ہو غریب ہو چاہے میرے دوستوں پڑھا لکھا ہو گھر میں عورتوں کے کام ہیں یہ گھروں میں میرے تعلیم جو کہی جا رہی ہے یہ یوں رسمی طور پر تعلیم کرنے کو نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو اور اہتمام کے ساتھ لے کر بیٹھ کر اور اللہ کے سامنے دعا مانگ کر کہ اللہ ہمارے اولادوں کو بھی ہمارے گھروں والوں کو بھی تو صحابہ کے مردوں اور عورتوں کی در ان کی زندگی بنا دے ہاں گھروں کی تعلیم گھروں کی تعلیم میرے دوستوں جو جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہم نیت کر کے اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو تعلیم کے حلقوں بیٹھ کر یہ نیت کر کے کہ اللہ کے نبی اللہ اللہ کے نبی کے کلام کا نور میرے اور میرے گھر کے میرے بال بچوں کے دلوں میں اتر جائے اور ان کی زندگیوں میں نبی والی زندگی آئے نبی والا رہن سہن آئے معاشرہ آئے آپ اپنے گھروں میں اور ہم اپنے گھروں میں سوچے تو صحیح کہ میرے بال بچوں کے جذبات کیا بن رہے ہیں میرے گھر میں میں تعلیم تو کر رہا ہوں اس تعلیم کے نتیجے میں میرے بال بچوں کے جذبات کیا بن رہے ہیں ہمارے میاں جی میں تھے ہے وہ فرمایا کرتے تھے سمجھ میں آئی کہا گے کہ نہ ابھی تو تجھے تیرے ذہن میں آئی ہے سمجھ میں نہیں آئی سمجھ میں آئی وہ کب کہا جائے گا کہ جو حدیث پورا سنیے اس پر عمل کرے تو سمجھ میں آئی حضرت کے سبر کیا لوگوں لوگوں سے تھے وہ یوں کہتے تھے کہ سمجھ میں آنے کا مطلب وہ حدیث جو تم نے سنی تیری عمل میں آئی تو سمجھ میں آئی ہے اور اگر عمل میں نہیں آئی تو سننے میں آئی سمجھ میں نہیں آئی ہم صحابہ کے واقعات پر کے گھروں میں سنانے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے بال بچوں کے جذبات کیا ہی بنے کہ بیوی نے کبھی کہا میرے پاس یہ بہت کپڑے ہیں کیا کام آئیں گے اپنے محلے کے بھی بہت سے غریب ہیں ان کے پاس پہنچانا چاہیے تو سمجھو کہ جذبہ بن رہا ہے اندر تعلیم کا اثر آ رہا ہے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں ہم ہم کتنا کھائیں گے یہ پندرہ قسم کے کھانے کیوں بنیں گے ہم اپنے کھانوں کو سادہ بنائیں گے اور غریبوں کے گھروں میں پہنچائیں گے تو سمجھو کہ اب میرے گھر کی عورتوں کا جذبہ صحیح بن رہا ہے تعلیم کا تعلیم کی تاثیر ظاہر ہو رہی ہے گھروں میں ایک ایک کے تین تین چار چار جوڑی کیوں چپل ہے یہ حساب نہیں تو اور کیا ہے کس بنیاد پر رہی ہے میرے بھائیوں ہماری ہمارے گھروں سے اسراف اور حضور حتی کی زندگیاں ختم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سادگی والی زندگیاں ہم کام کرنے والوں کے ہمیں پہلے آنی چاہیے دعوت کی محنت کی ذمہ داری لے کر چلنے والے اور میں دوست اور اللہ کی راہ میں نکل کر قربانی دینے والے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے سادگی آئے مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہو مال غریبوں پہ خرچ خرچ ہو رہا ہو دین کے تقاضے دور دور کے پورے ہو رہے ہوں تو سمجھو کہ ابھی ہماری زندگی صحیح پر آ رہی ہے اور اگر شیطان یہ سمجھا رہا ہے اللہ نے دیا ہے خرچ کرنے میں کیا حرج ہے تو یہ شیطان کا چکر ہے اللہ نے دیا ہے تو فضول خرچی کرنے دیا بغیر ضرورت کے خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے یہ فضول خرچی سے بھی آگے ہے یہ تبزیر ہے یہ تبزیر اچھا حلال حلال جگہ خط کر رہا ہے لیکن بغیر ضرور کے خط کر رہا ہے تو یہ تو تبدیل ہے اور اگر اللہ کا جو امال حرام کام وہ خرچ کر رہا ہے یہ تو ترف ہے اس سے آگے کا گناہ ہے تو ہم کام کرنے والے جو جمع ہوئے وہ اس بات کو سوچے ہماری زندگی کا رخ کیا ہو رہا ہے ہمارا رخ اس محنت کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا رخ جیسے صحابہ کا رخ تھا اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہماری زندگی کا رخ وہ ہو جائے ہماری سوچ وہ ہو جائے جو ان کی سوچ تھی اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو ہمارا درد وہ ہو جائے جو ان کا درد تھا اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی بینساط اسلام کے دنیا تشریف جانے کے بعد جب امت میں بگاڑ آیا تو اب صدیق بے چین ہو گئے اور اس چینی کی حالت میں کہہ رہے ہیں ان کا دین ہوا ہائی اللہ کے دین میں نقصان آئے مسلمان کی زندگی دین سے ہٹ رہی ہو اور مسلمان دین سے نکل رہا ہو اور میں زندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں مسلمان خدا کا فریضہ چھوڑ رہا ہو اللہ کی نماز فریضہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا اللہ کا حکم و نماز ہے ہمارے محلوں میں میں دوستوں مسلمان نماز چھوڑ رہا ہو ہمارے خاندانوں میں جوان بچے نماز چھوڑ رہے ہوں حجے کی نماز میں گھر میں پڑے سو رہے ہوں اور ہمیں ذرا بھی دن دن میں پریشانی نہ ہو بے چینی نہ ہو کیا ہے یہ مسلمان آپس میں لڑ رہا ہو اور ہم بے چینی مسلمان ایک دوسرے کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہو ہمارے دنوں میں نگاہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اس محنت کا مقصد تو ہی اس کو کرنے والی زندگی آنی چاہیے کرنے والی صفات تقوا توکل تہارت ہمدردی ایسار اور ہمدردی کے جذبے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ کو دینے کا جذبہ اور حوصلہ اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے پرویش کرنا اپنے بچے اور بچوں کو اللہ کے دین کے پرش کرنا فروش کرنے کے معنی ہے ان بچوں کی تربیت میں یوں اپنا اپنی تمام طاقت و قوت کو حج کرنا ہماری بچیاں کسی کے گھر میں نکاح کے بعد جائے تو وہ بچی دین کا درد اور فکر لے کر جا رہی ہو اور اس گھر کی زندگی اس ان گھر والوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے <coughs> ہمارا بچہ اس کی زندگی میں دین اور دین کا فکر اتنا آ رہا ہو کہ وہ جب نکاح کرے گا اور کسی کے بچے کے گھر میں آئے تو اس کا فکر یہ ہو کہ میری بیوی اور میں اللہ کے دین کے محنت کرنے والے کیسے بنے ہے بچوں کی تربیت گھر میں ہوتی ہے باہر نہیں ہوتی سوسائٹی نہیں ہے خراب ہم خراب ہیں محلے میں میرے ہو پاخانے اور میرے سے سب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں ہم میں بیٹا سنبھل کے چلنا اسے خراب سمجھتے ہم تو آپ سنبھل کے چلنے کو کہہ رہے ہیں اور یہ تمام بگاڑ میں دوستوں محلے میں خدا کی نافرمانی کا بگاڑ ہے اس میں ہم اپنے بچے کو نہیں سمجھاتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو وہ ایمانی قوت وہ ایمانی طاقت و فکر مل جائے کہ جو باہر کے ماحول کو سمجھنے لگے یہ غلط ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے اس لیے میں دوستو جیسے ہم اپنی فکر کر رہے ہیں ہماری اولاد کی فکر ہمیں کرنی ہوگی اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے بچپنے سے بچپنے سے اس بچے کے دل کام کے راستے سے اللہ اور آخرت اللہ کی بڑائی اور عظمت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت اس کے دل میں اترے بچپنے سے جس دن سے یہ جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے یہ پیدا ہونے کے ساتھ اس کے کان میں اذان کا ہو ایک کان میں ایک کان میں اقامت کا ہو اللہ کی بڑائی اس کے دل میں آئے اللہ کی عزمت اس کے دل میں آئے اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں اترے محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی رسالت کا یقین دل میں اترے نماز پر کامیابی اور خدا کے حکم کے پورا کرنے میں کامیابی کا یقین اس کے دل میں اترے صرف اذان دے کے لے کے کافی نہیں اذان دلوا کے یہ بتایا کہ اب یہ تمہارے گھر میں اس کے کام میں سوائے توحید اللہ کی بڑے عزمت کی اور کوئی بات اس کے کام میں نہیں جانی چاہیے اللہ کے رسول سے آسم کی زندگی کو حاصل اختیار کرنے میں کامیابی یہی اس کے کام میں جانا چاہیے گھروں میں یہ تذکرے زندہ ہونے چاہیے ہمارے اس پاس فرما کرتے تھے رحمت اللہ رہے کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں میں بچو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے کرنے کے کام گھروں میں نہیں ہو رہے تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے گھروں میں یہ کرنے کے کام ہے گھروں میں نمازوں کا نمازوں کو قائم کرنا اللہ کے نبی کی زندگی کے تذکرے کرنا اللہ کے دین کے دین کے زندہ کرنے کے قربانے کے حوصلے جذبے بنانا یہ ہے میرے بہت گھر گھر کرنے کے واقع اللہ و رسولہ اللہ کے رسول کی تاج کرو ہمارے گھروں میں سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ہماری بیوی ہماری ہماری بیوی اگر سنت کے خلاف لباس پہنتی ہے تو ہم اس کو سمجھائیں گے تیرے سنت کے خلاف زندگی گزارنے کا اثر میرے بچوں پہ پڑے گا کل پہ یہ بچہ یہی مانگے گی تو سنت کے مطابق زندگی گزار تو ساتھ کا اور گزار تو ٹھیک ہے اللہ نے بہت دیا ہمیں لیکن ہم اللہ نے ہمیں یہ بھی تو کہا ہے کیا تیو اللہ اور رسول اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کے نبی نہیں بتایا ہے اللہ کے نبی علیہ صاحب السلام <clears throat> اگر چاہتے تو اپنی بیٹی فاطمہ سے اللہ کے یہاں اللہ کے اللہ کو اللہ تک دعا کر کے جنت سے لباس تو دے لیکن آپ نے نہیں کیا آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی اس حالت نہیں گزار رہی ہے <clears throat> آپ نے عائشہ سے کیا فرمایا عائشہ جب تک تیرے کپڑوں میں پیمن میں لگ جائے اس کو پرانا مت سمجھ یہ چیز میں دوستوں زندگی میں لانے کے لیے ہے باتوں کے لیے نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں آپ ہزار سے گزارش یہ ہے یہ ہمارے قرآنوں کا جوڑ جو ہے اس قرآنوں کے جوڑ میں اس بات کے تذکرے ہوتے ہیں مذاکرے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی زندگی کو اس رخ پر لاتے ہوئے امت نے اس کو زندہ کرنا ہے حضرت صحابہ رضی اللہ دنیا کی قوموں کے پاس دعوت لے کے گئے تو آپ انہوں نے دنیا کی قوموں کو ایک ہی بات کہ لمبی کوئی تقریبی دیکھی انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کون ہو ہونا ہمیں دیکھو جیسے ہماری زندگی ہے تم بھی ہمارے جیسے بن جاؤ ایمان کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے زندگی اور معاشرت کے اعتبار سے دین کی محنت کرنے کے اعتبار سے ہمارے جیسے بن جاؤ تو یہ جتنے میرے دوست علاقوں میں پرانے ساتھی ہمارے ہیں جن کو اللہ نے صابقیت کی توفیق دی ہے بے پہلے دین کی محنت لگے ہیں اور میرے دوست کو قربانی دے رہے ہیں یہ یہ اپنے سامنے یہ رکھے ہم ایسے بنے اور سب کو ایسا بنا ہے ہماری زندگی میں کیا ہوا ہے ہماری زندگی میں نمازوں کا اہتمام سنتوں کا اہتمام ہاں فرائض کا اہتمام اور نوافل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوبیس گھنٹے کی زندگی سنت کے سانچے میں ہم زندگی ڈھالے ہیں ہماری سوچ دین کا سوچ ہو آخر کا ہم ہم اپنی زندگی کو صحابہ کے صحابہ کے سانچے میں ڈالنا شروع کریں حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین ہمارے حضرت فرماتے تھے صحابہ گاؤں تین جگہ لگتا تھا حلال کمائی میں کسی پر بوجھ نہیں بنے وہ حلال کماتے تھے اپنے بچوں بچوں کی خیر خبر رکھنا ان کے خرچوں کا خرچہ دینا حلال حلال کمائی میں دوسرا اپنے بیوی بچوں کی ایمانی اور دینی تربیت کے لیے گھر میں اور تیسرا باقی وقت مسجد میں مسجد کے تقاضوں میں بازاروں میں نہیں بیٹھتے تھے وہ یہ تین جگہ ہمارا وقت لگنا چاہیے چاہے ہم جمع پہ تو ہم مسجد میں ہی ہوتے ہیں لیکن گھر کے گھر میں رہ کر ہمارا وقت جو باقی ہے وہ مسجد کے تقاضوں پہ لگنا چاہیے مسجد کے تقاضوں میں گش بھی ہے مسجد کے تقاضوں میں تعلیم ہے سیکھنا سکھانا بھی ہے مسجد کے تقاضوں میں اللہ کے دین کی دین کی دین کو سیکھنا بھی ہے قرآن کو سیکھنا بھی ہے مسجد کے تقاضوں میں مسجد میں آنے والوں کی خدمت بھی یہ سب ہے مسجد میں یہ بھی تقاضے ہیں محلے میں کوئی بیمارت اس کی تعاون کی عادت کے لیے جانا کوئی پریشان حالت اس کی اس کی تعلق کے لیے جانا یہ سب مسجد کے کام ہیں ہمارا فارغ وقت مسجد میں لگنا چاہیے ڈھائی گھنٹے نہیں آٹھ گھنٹے نہیں ہر آدمی کی کے مینسم جو ہوا جتنا ہمارے ہم میں طاقت ہے ہماری استطاعت کے اعتبار سے ہمیں اپنا وقت لگانا چاہیے اور ہر آدمی جانتا وہ اس کا اللہ جانتے ہیں اس کے پاس کتنا وقت ہے اس اللہ کے دین کے تقاضے میں لگانا ہے کوئی لگائے نہیں لگا مجھے لگانا ہے مجھے مسجد میں جانا ہے میں مسجد جا کے بیٹھ جاؤں اکیلا ہوں اللہ کی یاد کروں گا تب بھی پڑھوں گا دعا مانگوں گا اللہ سے گا اللہ کے سامنے امت کے حالات میرے محلے میں جو حالات اس کو یاد کر کے کہ اللہ میرے محلے میں تو یہی حالات ہیں امت ان حالات سے گزر رہی ہے اللہ تو رحم فرما دے یہ کب تک تیری نافرمانیاں کریں گے اللہ سے آزاری کرے ایک آدمی دو آدمی آ جائے ملاقات نکلنے کی تک بنے کہ بھائی آپ نے کیا تقاضا ہے کیا کرنا کوئی بشارہ آیا ہے جس کو نماز یاد نہیں ہے اس کو لے کے بیٹھ جاؤ سکھاؤ کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کا علاج کرو ہمارا تو ہر کام مسجد سے ہوتا ہے اور ہم تو مسجد والے ہیں ہم بازار والے نہیں ہیں ہم تو مسجد والے ہیں مسجد سے ہم بازار جاتے تھے اپنے اپنے دنیا کے کاموں کے لیے کام نمٹ گئے پھر آ گئے مسجد میں جتنا فساد اس مسلمان کی زندگی میں آ رہا ہے وہ میرے دوستوں فارغ وقت کو مسجد کو چھوڑ کر بازاروں میں اور میرے دوست آپس کی مسجدوں میں بیٹھنے کی بنیاد پر وہ برائیاں آ رہی ہیں حضرت فرما اللہ علیہ اگر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کی محنت میں آ جائے تو پھر یہ جتنی جھگڑے لڑائیاں جتنا فساد مسلمان کی زندگی میں وہ ختم ہو جائے گا گھروں میں جھگڑے آ رہے ہیں بازاروں سے بازار کی مٹی مجلسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف بیان بھائی میرے دوستوں یہ آپ غیبت اور ایک دوسرے کے خلاف میرے دوست تبصرے جو ہوتے ہیں نا اس سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور جھگڑے آتے ہیں گھروں میں لڑائیاں تبلیغ کی محنت کا تو مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صحابہ کے طریقے پر آئے ہمارے لیے تو صحابہ ہمارے لیے صحابہ نمونہ ہے کہ ہمیں زندگی کا کیا نظر بنانا چاہیے ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو صحیح محنت پر آنا ہے اور صحابہ کی ترتیب پر آنا ہے کمائیاں چھوڑنا نہیں ملنگ نہیں بننا ہمیں ہم تو ملنگ بن گئے ہیں دنیا کے ہم دنیا کے ملنگ بنے ہوئے ہیں ہاں یہ میدوں سے یہ چھوڑ کر ہمیں صحابہ کی ترتیب کو گھروں میں لانا ہے اپنی زندگیوں میں لانا ہے اور ایک ایک فرد امت کو اس اس ترتیب پر لانے کی محنت کرنی ہے سب سے پہلے جو لوگ اللہ جن, جن کو اللہ نے اپنے دین کی محنت کے لیے خدا نے قبول کیا منتخب فرمایا اور لگایا سب سے پہلے یہ جس عمل کو زندہ کریں گے امت میں وہ عمل زندہ ہو جائے گا ہماری مسجد اور جماعت یہ طے کرے کہ اب فارغ وقت مسجد میں جانا ہے ہمارے محلوں میں یہ نظام بن جائے کہ فارغ وقت مسجد میں مسجد کے اعمال میں لگنے ہیں ہمارے بھی ہمارے ہر مسلمان بھائی کے ہم لگائیں گے ان کو دعوت دیں گے ان کو لائیں گے مقامی محنت یہ سب ہے صرف دو ڈیڑھ دو گھنٹے ملاقات کر کے کافی نہیں ہے اپنے آپ کو صحابہ کی ترتیب پر لانے کی کوشش کہ میرا فارغ وقت نفرت میں نہیں گزرے گا میرا فارغ فارغ وقت نفرت کی جگہوں پر نہیں گزرے گا ہاں نفرت کی جگہ زندگی جائے چاہے آدمی کچھ بھی کہے لیکن اس کا اثر اس پر آئے گا اور وہ چیز لے کے گھر جائے گا صحابہ کی ترتیب پر آنا حضرت فرماتے تھے صحابہ اپنی دنیا کے اپنے گھروں کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ نے دس سالہ مدری زندگی میں اللہ کے نبی نے ان سے ڈیڑھ سو صبر کروائے ہیں اور اس کا حساب کیا جائے تو سالانہ چار مہینے اللہ کے دین کے تقاضوں پر نقل و حرکت میں صحابہ کے گزرتے تھے ہمارے گزرنے چاہیے ہم کام کرنے والوں کی ترتیب اس پر آنی چاہیے کہ ہم اب صاحب کے تحت حضرت فرما کے خیریت زندگی میں جب تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا کام کرنے والوں سے کہیں اب سارا چار مہینے کی ترتیب پر آؤ اگر ہم اس ترتیب پر آتے ہیں تو نئے نئے ساتھیوں کو تین دن کی جماعت میں لے کر یہ پرانے ساتھی جن کو اللہ نے ماشاء اللہ کی چیز دی ہے اور جو ماشاء اللہ کام کو سمجھے ہوئے ہیں جب یہ اپنے ساتھ نئے شو کرے نکلیں گے ان کی تربیت ہوگی اور کام کی شکلیں آگے بڑھیں گے کئی بار مطلب تین دن کی جماعت نکالنا نہیں ہے اپنے محلے میں جو مسلمان رہتے ہیں ان ایک ایک کو اللہ کی راہ میں نکالنے کی فکر اور محلے میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسے کیسے ہیں جن کی زندگی کا اثر محلے کے مسلمانوں پہ پڑ رہا ہے یہ اگر اللہ راہ میں نکلیں گے ان کی زندگیاں صحیح رخ پر آ جائیں گی تو محلے کا ماحول بدل جائے گا اپنے محلے میں ان جوانوں کو دیکھو جو جوان آج کل کے فیشن کے دل دادا ہو کر ہمارے محلے میں وہ چیزیں لا رہے ہیں ایسے جوانوں پر محنت کا میدان بنا حضرت بناؤ انہیں تیار کرو تین دن اپنے ساتھ لے کے چلو اور اور وہاں جا کر ان پر محنت کرو ایسی محنت کرو کہ یہ صحیح زندگی کو لے لے اور اللہ سے رو کر بنواؤ کہ اللہ یہ لوگ ہیں یہ ہمارے محلے میں غفلت کی زندگی کے آنے کا ذریعہ ہیں انہیں تو اپنی زندگی اپنی اپنی پسندیدہ زندگی دے دے انہیں ہدایت دے دے انہیں میری والی محنت کے لیے قبول فرما دے ہاں چار مہینے ہمارے سارا ہیں بہت بنا ہے یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری آخر کا محدود ہمارا محدود ذخیرہ ہے آخر میں جو کام آنے والی چیز تو یہ ہے یہ دنیا تو یہیں چھوٹ جائے گی دنیا کتنی کما کر یہ اپنا بے دوست بینک جمع کر لے موت کا ایک جھٹکا ہے چلا جائے گا اسے اس کے کام دنیا نہیں آنے والی ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتوں کے بگاڑے موت نے کیا کیا پلان بناتے بنایا ہوا تھا اور موت کا ایک جھٹکایا سب دھرے کے دھرے رہ گئے کام یہی آنے والی چیز ہے اپنے آپ کو میرے دوستوں دنیا کی دنیا کے فکروں سے ہٹا کر دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو کی خود فکر کریں ہم ہمیں دوسرے کیا کہنے آئے ہیں مجھے مرنا ہے اور میری موت کے بعد جو آکام آنے والا تو یہی ہے میں اس میں اپنے آپ کو لگاؤں دین کے تقاضوں میں آگے بڑھے ہیں صحابہ کی ترتیب کو اپنے اپنی بستیوں میں اپنے محلوں میں اپنے خاندانوں میں لانے کی ہم فکر کریں اللہ سے دین کا درد اور غم مانگیں یہ میں دوستو اصل تو یہ چیز زندگی میں ہمیں ہماری سوچ فکر صحابہ کی طرح اللہ کے دین کے لیے جانی والی قربانی دینے کے حوصلے اور جذبے اور دین دنیا میں زندہ ہونے کی فکریں ہمیں بے کر دے ہمارے محلے میں کوئی بھی نماز ہی نہ رہے سو فیصد نماز ہاں ہمارے بڑے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہی کہا کرتے تھے بھائی ہمیں تو یہ سناؤ کہ کون سا کون سی بستی ایسی ہے جس میں سو فیصد مسلمان نمازی ہو گئے ہم جب انڈیا میں میرے دوست برکت ہمارا جو حاضر ہوتی تھی تو گزاری میں حضرت یہ کہتے تھے بھائی یہ ٹھیک ہے سب چھٹانے میں بات میں مجھے تو یہ بتاؤ کون سی بستی میں سو فیصد نماز زندہ ہو گئی ایک فکر کی بات ہے آج مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے کیا ہوگا جب مسجد سے اس کا تعلق نہیں ہے تو اس کے ایمان کی کیا حفاظت ہے اس کے دین کی کیا حفاظت ہے اس کے دل, اس کے گھر میں دین آئے گا کیسے جب مسل, ایک, ایک, ایک, مسلمان کے گھر کا کنیکشن میرے سے بجلی گھر سے ہے نہیں اس کے گھر میں روشنی آئے گی کیسے وہ تو اندھیرا رہے گا ہدایت کا مرکز تو مسجد ہے ہدایت کی ہدایت کا مرکز مسجد ہے اور اور اور دوستوں ہدایت والی زندگی آنے کا راستہ مسجد ہے اب اس کے گھر کا تعلق اور کنیکشن مسجد سے ہی نہیں ہے اس کے گھر کا تعلق مسجد سے ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کا شوہر ہے اس کے بچے ہیں جوان بچے ہیں یہ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے تعلیم میں بیٹھیں گے اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو یہ تمام چیزیں لے کے گھر میں جائیں گے حضرت یہی تو فرماتے رحمت اللہ ارے میاں جیسے آج مسلمان بازار سے گھر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے پھل لے کے جاتا کھانے کی چیزیں لے کے جاتا ہے آج کا مسلمان صحابہ کی طرح مسجد سے جائے تو مسجد کے عمل لے کے جائے صحابہ یہ کرتے تھے مسجد سے جاتے تو گھر پہ جا کر مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان فرماتے جو بات احکام بتاتے وہی لے جا کے گھر جا کے پردے پردے کا حکم تو عشاء کے بعد صحابہ نے سنا ہے اللہ کے نبی سے اور سن کر گھر گئے تو گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو سونے سے پہلے بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو صبح کی نماز میں جب بہت مسلمان عورتیں مسجد نبی نماز پڑھنے گئی تو مجھے اپنا چادر کر لپیٹ کر کے گئی ہے تو ہماری تعلیم گھروں کی یہ ہے گھروں کی تعلیم کہ مسجد میں جو تقاضے آئے ہیں جو باتیں آئے ہیں جو دین کی فکر فکروں کی باتیں ہم سوچیں نبی کی زندگی کے جو اعمال ہم سوچیں اور سنیں وہ گھر لے کر جائیں گھر والوں کو بتائیں کہ حضور کی زندگی کا بری حال تھا محترم کی زندگی یہ تھی اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو یہ کہا تھا کی زندگی میں لانے کے لیے اور دیکھو یقین تو تبھی بنے گا جب آدمی دین کے تقاضے پر کسی حال کی پرواہ کے بغیر اپنے آپ کو چلائے گا ٹھیک ہے ترتیبیں دے کر نکلے اور بات ہے باقی یقین کے بننے کا تو معاملہ یہ ہے اور یقین تبھی بنے گا کہ جب آدمی اپنے وقت پر کسی حال میں نکل جائے حضرت مارشا تو یہ فرما کرتے تھے میں تو یہ چاہتا ہوں ہر جماعت جب دین کا کام کرنے والا اپنے نکلنے کی ترتیب کمری ترتیب پر بنا ہے کمری <coughs> ترتیب پر بنانے کے معنی کیا ہیں <coughs> چاند کا نظام جو ہے اس میں تو ہر سال گیارہ دن کا یہ ہوتا ہے تو کبھی چلا لگانے کا موقع اینڈ سیزن میں آئے گا کبھی چلا لگانے کا موقع بارش میں آئے گا کبھی چلا لگانے کا موقع گرمی میں آئے گا کبھی چلا موقع لگانے کا سردی میں آئے گا ہر ہر موسم میں اور ہر حال میں اس کا نکلنے کا جب تقاضا آئے گا نکلے گا تو اس حال کا تاثر سے نکلے گا آج بہت سے لوگ گرمی اور سردی کے بیچ میں نکلتے ہیں تاکہ موسم برابر بہت سے لوگ ایسے ایسے علاقوں جانے کو سوچتے ہیں جہاں زیادہ مجاہدہ نہ ہو گرمی نہ ہو کہ نہیں ہر حال میں ہر حال میں اللہ کے دے کے تقاضوں کو پورا کرنے پر وہ یقین اندر بنے گا ایمان بنے گا آخرت کا یقین آئے گا اور دنیا کی آنے والی تکلیف کو جھیلنے کا مزاج بنے گا دین کے خاطر این سیزن میں جاؤ گے تو یقین بنے گا ہونا سفائی سیزن کے دکان میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے دکان بند کرنی پڑے گی تو اب تک تو اب تک تو اللہ پر نظر آئی نہیں ہے اللہ کے یقین کیسے آئے گا سردی میں سردی میں جاؤ گے تو اب اللہ اب میرے دوست آئے گا وہ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ نے کہ گرمی بہت گرمی ہو تو اللہ سے دعا کہ اللہ موسم کو ٹھنڈا کر دے ٹھنڈا کر دے گا پنکھے لاؤ والا لاؤ کیا مطلب آئی صاحب کا وہ مسئلہ تو الگ تھا وہ یہ تمام چیزوں کے بیچ چکر میں پڑنے کے صحیح نہیں ہوتے وہ ہمارا تو مسئلہ ہے حضرت صاحبہ اللہ کے راستے کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے ان کے اندر ایک بات آ گئی تھی حضرت خالد ہیں مجھے تو وہ رات بہت پسند ہے اللہ کے راستے کی کالی کالی رات جس میں بارش ہو رہی ہو اور میرے پاس بارش سے بچنے کا کوئی چیز نہ ہو ہاں اور ان یہ کالی اور ٹھنڈ سخت ٹھنڈی ہو ایسی وہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے اس رات سے جس رات میں میری یعنی حسین خوبصورت عورت سے میرا نکاح ہوا ہو اور وہ میں وہ میں اس کے ساتھ رات گزاروں اس سے یہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے اللہ کے راستے کی کارکاری رات جس میں سخت ٹھنڈی ہو بارش ہو رہی ہو اور بچاؤ کے لیے میرے پاس کوئی اسباب نہ ہو وہ تکلیفوں والی رات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اور محنتوں دوستوں قربانی دیتے دیتے اللہ کے راستے کی محنت محبوب ہو جائے اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے گھروں کو اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر خدا کے راستے کی محنت محبوب ہو جائے یہ مطلوب ہے محبت اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے کی محنت کی محبت یہ اللہ ہر مسلمان سے چاہتا ہے تو یہ کام کرنے والا مجمع ہے چاہ میں چلے کی ترتیب ٹھیک ہے یہاں سے تو تمہیں یہ مایا لے کے جانی ہے اپنی زندگی کو صحابہ کے رخ تر پر لانا ہے اور اپنی محنت کے رخ کو اس پر ڈالنا ہے اب ہماری ہمارے گھروں پر ہمیں اپنی مسجدوں کو مسجد ندی کا نمونہ بنانا ہے اور ہماری اپنی زندگی کی ترتیب اس پر آنا ہے جیسے صحابہ کی ترتیب تھی یا تو اپنے اپنے اپنے کاروبار حلال پاک روزی کمانا ہے اپنے بال بچوں کی ایمانی تربیت کے لیے گھر کو گھر میں وقت دینا ہے اور باقی وقت مسجد کو دینا ہے مسجد کے جو تقاضے اس کو پورے کرنے ہیں اور ایک ایک فرد امت کو نبی والی محنت پر لانا ہے یہ دل اپنا حضب بنے ہمارا اور ہماری دھن بنے ہم جہاں بھی مسجد کے باہر کسی تقاضے پر جائیں اور کوئی بھی مسلمان مل رہا ہو ہم اس کو سلام کریں سلام کر کے اس کو مانوس کر کے اسے اللہ کے دین کی دعوت دیں اسے ایک مسلمان کی زندگی کا اچھا مقصد تو سمجھائیں ہم مسلمان ہمارا کیا کام ہے تم اپنے آپ کو تاجر کہتے ہو تو کیا کر کے تجارت میرا کام ہے تو اپنے آپ کو کسان کہتے ہو تو کیا کر میرا کام کھیتی کرنا ہے تم اپنے آپ کو ملازم کہتے ہو کیا تم کام کا میرا کام ملازمت ہے تو میں مسلمان ہوں حضور امت کی میرا کیا کام ہے کہ میرا کام نبی والا کام ہے نبی والی محبت فکر میرا کام ہے اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنی ہے یہ فکر اور سوچ ہماری بدلے اور ان, ان, ان, ہمارے جوڑوں سے ہم اپنی زندگی کی سوچ اور فکر کو اور اپنی ترتیب کو میرے دوست صحابہ کی صحابہ کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ کی زندگی جیسے تھی ایسے جذبے لے کر ہم لوٹے ہیں گھروں میں اور یہاں سے تقاضا ہے یہیں سے جائے یہیں سے نکلیں ٹھیک ہے تشکیل میں ہماری ایک جماعت دو جماعت چار جماعت پانچ جماعت ٹھیک ہے اللہ کو فرمائے میرا اور تمہارا کیا نظام ہے ترقی تو وہی کرے گا جو یہاں جوڑ میں آیا ہے اور جوڑ میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو سننے کے بعد یہیں سے طے کر کے جائے گا نہیں میں یہیں سے چار نہیں جا رہا ہوں میں یہی حساب دینے جا رہا ہوں تو جب ہم اس رخ پر آئیں گے تو یہی رخ امت میں آئے گا ہمارے پیچھے چلنے والے اسی رخ پر چلیں گے کہ بھائی تقاضے چلنا چاہیے اور جب تقاضے پہ چلو گے اب اللہ پہ لے کے جائے گی اب کوئی ترتیب تو دے کر آئے نہیں آپ اب یہاں سے جا رہے ہو اب کو کیا کرو کہ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ اللہ مدد کرے گا اب اللہ کی اللہ زبان پر گا اللہ اللہ اللہ ورنہ الحمد للہ بچے کو چھوڑ کے آیا ابھی نکاح تو اللہ پر تو ہے نہیں وہ بچے پر ہے گورنمنٹ ملازم جب بغیر تنخواہ سے جائے گا تو اللہ پر نکاح آئے گی اس کی جائے گی تنخواہ نہیں تو کیا کریں گے اللہ کرے گا اب یہاں بھی اللہ بولے گئے ورنہ اس کی نکاح بھی تنخواہ پر اس کی بیوی نکاح بھی تنخواہ پر ہے کہ انداز چولہا تو چلتا رہے گا تنخواہیں نہ نہیں ہمارے پرانے کا ہمارے یہاں کہا کرتے تھے کہ گورنمنٹ ملازم بغیر تنخواہ کے جائے اللہ کے راہ میں جب یہ بغیر تنخواہ کے جائے گا اس کی نگاہ اللہ پر آئے گی اور اس کی بیوی کی نگاہ نکاح اللہ پر آئے گی چار مہینے کی تنخواہ کے بغیر چار مہینے لگا کرایا اور گھر کا چولہا برابر جلتا رہا تو اس کی بیوی کا بول کیا ہوا بنے گا بتا ہے ہمارے میاں چار مہینے جماعت میں جاتے ہیں چار مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ آٹھ مہینے کی تنخواہ میں ہمارے بارہ مہینے کا کام پورا کر دیتا ہے بہت سے ہمارے ساتھی دکان بند کر کے جاتے ہیں تین دن دکان بند کر کے چلا دکان بند کے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ برابر چلاتا ہے وہ دکان بند ہونے سے روزی بند نہیں ہوتی روزی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کے بہن نبی صاحب السلام نے حضرت زبیر نے عوام سے کہا تھا اے زبیر روزی کا دروازہ اللہ کی عرض کے سامنے کھلا ہوا ہے جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں بند ہوتا ہے تو ایمان و یقین کو بننے کے راستے یہ ہیں کہ تقاضوں پر آدمی قدم اٹھائے اور حالات کی پرواہ نہ کرے اللہ پر اللہ تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی آئے گا توکل بھی آئے گا اللہ کا یقین بھی آئے گا اور جتنی اس کی نگاہ اللہ پر ہوگی اتنی اللہ کی مدد دیکھے گا ہر ان سے خوشی میں ہے نا ہندو آتی دی میرا بندہ مجھ سے جیسے گمان کرے گا ایمان میں یقین کرے گا میں ایسا ہی معاملہ کروں گا یقین تو یوں بنتا ہے میرے بھائیوں یقین کی بنانے کا راستہ یہ ہے جوڑ میں آئے یہیں سے چلنا اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا پہلے اتنا یہ نہیں ہوتا تھا جوڑ میں اجتماع میں بلاتے تھے اور تین دن کے اجتماع میں آئے ہیں وہیں سے تشکیل ہوتی تھی اور وہیں سے جاتا تھا آدمی اور آدمی بن کر آتا تھا اس یہ مجمع تو اس پر آئے اب کہ نہیں دین جی، کے تقاضے پر جانا چاہیے اور اللہ کے بر اللہ پر نگاہ رکھ کر ختم اٹھانا چاہیے ہمیں اور ہم کتنا قدم اٹھائیں گے اتنا اور اور بھی اور امت بھی یہ بات زندہ ہو جائے گی اس امت کو تو اس حال پر لانا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کے وعدوں کا یقین اس کے دل میں اتنا آ جائے کہ اللہ کے دین کے خاطر ہر حال میں قدم اٹھانا بن جائے یقین بنے گا عمل آئے گا عمل آئے گا اللہ کی مدد آئے گی یقین محکم عمل پائے ہم ہماری زندگی پابندی والی ہو رات کو آپ نے سنا نا استقامت آدمی استقامت کے ساتھ چلے اللہ کے یہاں سے مطلوب استقامت کہ ہر کام کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر کرنا کسی حال میں بھی کرنا ہاں یہ ضروری ہے کہ آدمی اور آگے بڑھے آدمی یا تو آدمی آگے بڑھے گا پیچھے ہٹے گا ایک راستہ ہے اس کا دنیا کے کاروبار میں ہی ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے کاروبار میں ہمیشہ آگے کی سوچتا ہے پیچھے کی نہیں سوچتا آگے کی بڑھنے کی سوچتا ہے تو کم سے کم وہ تجارت اپنی جگہ پر تو رہتی ہے پیچھے نہیں ہٹتی اگر وہ پیچھے آگے بڑھنے کی فکر نہ کرے تو تجارت نیچے جائے گی دین کی محنت ایمان ایمان ایک ایک ہال پر رہتا نہیں ہے یا تو وہ بڑھے گا یا نیچے آئے گا اور اس کا تعلق دین کی محنت ایمان کی محنت سے ہے جتنی ایمان کی محنت قربانی کے ساتھ آپ بھی کرتا رہے گا اتنا یقین بڑھتا رہے گا اور جتنا یقین اس کا بڑھے گا اور مضبوط ہوگا اتنا اس کی زندگی سندر پر آتی چلی جائے گی اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی مدد خدا سے قدم اٹھانے پر ہے ہاں لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو گزارش اس بات کی ہے یہ مجمع تو بہت بڑا بڑا خوش نصیب مجمع ہے سعید لوگ ہیں جن اللہ نے اپنی اپنی پد جگہوں کی دنیا کے چکروں سے نکال کر ندی والی محنت اور فکر کے لیے جمع کیا ہے ہم نہیں آئے وہ لایا ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف قدم اللہ اٹھانے کی توفیق دیتا تو اٹھتے ہیں ہاں قدم اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں اللہ توفیق دیتا اپنے بندوں کو ہمیں توفیق دی ہے ہمیں نبی والی محنت کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق دی ہے ہم اس کی شکر گزاری یہ کریں کہ ہم اللہ کے دین کے تقاضوں پر آگے بڑھیں اور امت کو آگے بڑھانے کی فکر کریں اور ہماری راتیں اللہ کے سامنے رونے میں گزاریں دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک رات کی محنت نہیں ہے دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک ہماری زندگی میں راتوں کا رونا اور راتوں کی محنت ہم زندہ نہ کریں اور اپنے اپنے میرے پروگرام میں نہ لائیں جیسے تمہارے میرے پروگرام میں دنیا کے کام ہوتے ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا یہ کرنا ہے ہمارے پروگرام میں یہ ہو کہ ہمیں رات کو اٹھ کر خدا سے رونا مانگنا ہے اس کے لیے تدبیر کرنا کہ بھائی رات کو دیر سے نہیں سونا ہے دشمنوں نے دشمنوں نے اس مسلمان کو اللہ کے نبی کے نظر طریقوں سے ہٹانے کے لیے ایسی ایسی دنیا میں چالیں چلی ہیں کہ جن چالوں کے بعد آدھی دیر سے سوئے کر اٹھے گا کیسے اس کی فجے جائے گی اللہ کے نبی نے فرمایا عشا کی نماز پڑھ کر دنیا کی باتوں میں اور آپس کی دوستوں کی باتوں میں لگنا منع ہے لا سمورت آباد عشا عشا کے بعد قصہ کہانیاں اور آپس کے یارانہ مزید سے قائم کرنا منع ہے تو دشمن نے ہر گھر میں ایسے آرات لا کر کے رکھ دیے جس میں آدمی آدمی اپنی رات کو رات کو برباد کرتا ہے آدمی نقصان نہیں سوچتا اب کچھ کا بڑے فجے کی نماز جاتی ہے دعوت کا کام کرنے والے کی فجے کی جماعت جائے کیسے ہو سکتا ہے دعوت کی محنت اور میں تو دعوت کی محنت سے جس نے اپنے آپ اللہ نے صرف توفیق دی ہو اس کی محنت تو فجر کی نماز خزا کیسے ہو سکتی ہے گھر میں کیسے ہو سکتی ہے گھر میں نماز کیسے ہو سکتی ہے فجر کی جبکہ اللہ کے نبی نے اپنے اپنے غصے سے کہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز کے کھڑا کر کے ان لوگوں کے گھر جاؤں جن جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں ابھی بہت ہمارے ہم اس لوکے میں سے پانچ کی نماز پڑھ لیتا ہوں پھر مجھے سجے کی کا سجے کی نماز تو گھر پڑھتا ہوں فجر کی نماز ذرا جب اٹھتا ہوں پڑھتا ہوں ہمارے تو ایسا جاؤ جب تو ہم سے کہتے فجر کی نماز کا وقت وقت ہوتا ہی ہے نا اس وقت کے آلات گے تو کیسے نماز تم کیسے پڑھتے ہو بہت کی بات باتیں اور اس وقت جو حالات محمد چل رہی ہیں اس کا سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے ہم جیسے حضرت جب حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے ان سب کو تم توبہ کراؤ ان کو توبہ کراؤ کہ اللہ ہم نے تیرے ندی والی محنت کو چھوڑ کر اپنا بھاری نقصان کیا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے ہمیں معاف کر دے ایشور جن حالات ہم گزر رہے ہیں اس کے وجہ ہم ہیں مسلمان ہیں مسلمان کے جب اعمال بگڑتے ہیں آسمان سے حالات بگاڑے جاتے ہیں اس لیے کہ بیمان اور غیر مسلم کو تو ان کا تو خود مشرق ہونا ہی بڑا گناہ ہے باقی تو گناہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ تو بڑی بڑی گٹر ہے چھوٹی چھوٹی نالیاں کیا کریں گی اس میں سلمان کی زندگی کے ساتھ ہے ہاں ہماری نفرتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغبا ہو گیا کوئی نہیں مٹاتا کوئی دین کو نہیں مٹا نہیں سکتا یہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو مٹا رہا ہے ہمارا حال ایسا ہے تو کیسا باپ کا مالی کہ رکھواری نہیں ہوتی تو کیسا باپ کا مالی کہ رکھواری نہیں ہوتی اگر مالی اور رکھوالی تو پاماری نہیں ہوتی ہم باغبان ہمارے گھروں کے باغباں ہم ہیں ہم اپنی رکھوالی کریں تو ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کے در کے کیسے آ سکتے ہیں ہمارے گھروں میں غفلت کیسے آ سکتی ہے ہمارے گھروں میں گناہوں کی زندگی کیسے آ سکتی ہیں ہمارے جوان بچوں میں نبی کی سنتیں چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے فیشن کے طریقے کیسے آ سکتے ہیں ہمارے گھروں میں بے پردگی کیسے آ سکتی ہے تو کیسا باپ کا ماضی کی رکھوالی نہیں ہوتی تو اپنے گھر کی رکھوالی نہیں کرتا اپنے بچوں کی رکھوالی نہیں کرتا اپنی بیچوں بچوں کی زندگی کی رکھوالی نہیں کرتا اگر باری اور رکھوالی تو فاماری نہیں ہوتی حضور کے زمانے میں صحابہ اپنے گھروں کی رکھوالی کرتے تھے اپنے بال بچوں میں ایمان اور دین اور آخر کسی لانے کی فکر کرتے تھے اللہ کے دین کے تقاضوں پر جان دینے دینے کے حوصلے پیدا کرنے کی فکر کرتے تھے صحابہ کے زمانے میں چودہ سال کا بچہ اللہ کے نبی کی خدمت حاضر ہوتا تھا حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلے تیار ہیں ہم بھی ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کے نام پر ہماری ہماری جان چلی جائے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات بنتے تھے گھروں کا ماحول یہ تھا وہ یوں کرتا ہے وہ یوں سب چھوڑ تو کیا کرتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں اٹھا یہ دین کا حال کیوں ہوا یہ بتا تیرے گھر میں بیٹی نے کیوں آئی یہ بتا مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا غلط زندگی کے شکار کیوں ہوا یہ بتا یہ بتا کہ خافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گرا نہیں رہزن تو رہزن ہی کریں گے وہ تو کرنے ہی والے ہیں مجھے ان سے کوئی گرا نہیں دشمنوں کا مجھے کوئی گرا نہیں ان کا تو کام ہی دشمنی ہے مجھے رہزنوں سے گرا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو رہبر تھا تو نے صحیح رہبری کیوں نہیں کی تو نبی کا نمائندہ تھا اور تیرے ذمے نمائندگی کرنا تھا تو نے نبی کی نمائندگی چھوڑ کر تو نے زندگی کی کیوں گزاری تو ادھر ادھر کی نہ بات کر آج کل سمجھ میں ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں یوں ہے ہے یوں یہ یوں کر یوں چھوڑ تجھے کیا کرنا ہو سوچ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گرا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو نے کافرے کو ایسے راستے کیوں بتایا جہاں رہزن اسے لوٹ لیتے ہیں تو رہزن تو لوٹ لیں گے آدمی اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتا ہے ایجوکیشن ہمیں کوئی نہیں ہے لیکن ایجوکیشن کے ساتھ اپنے بچے کی ایمانی زندگی ایمان اور ایمانی زندگی کا فکر بھی تجھے کرنا چاہیے اس کا سبق کیا ہے گھروں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے اور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا خود کو بیٹھنا چاہیے گھر والی کا سوپنا نہیں ہے اپنے کو لے کے بیٹھو اور دیکھ بیٹھو اس دنیا اس بات کو لے کر کہ اللہ جیسے تیرے نبی کے زمانے میں مسلمانوں کے بچوں کی تربیت ہوتی تھی اور یہ گھروں کے اعمال ہوتے تھے اے اللہ میں کر رہا ہوں تو ہمارے بچوں کی ایمانی تربیت کر لے میرے بچوں کی ایمان حفاظت کر لے آدمی گھر میں رہتا ہے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو دیکھتا بھی تو رہے کہ میرے بچے کی چال کیا ہو گئی میری میری بچی کی چال کیسی ہو رہی کیا ہو رہا ہے اپنے بچوں کو پوچھے بھی تو صحیح کہ بیٹا زہر کی نماز کا کیا حال ہوا تمہارا اس کا دفتر بھی دیکھے نا دفتر میں ہر قسم کی چوپڑیاں ہیں کیا دفتر میں اپنا مسلح بھی لے کے جاتا نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے اپنی بچی کو اپنی بچی کی دفتر دیکھو تو صحیح کہ بیٹا نماز کا کیا تمہارا معاملہ ہے یہ ہماری ذمے ہے ہاں نبی نے ایک بات صاف فرمائی ہے ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے کلو مولودی یو الدر الفطر ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے فاغ وا ابدا نہیں وہ مجسا نہیں وہ نسرا نہیں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں نسرانی بناتے ہیں مجوسی بناتے ہیں ماں باپ کی جو سوچ ماں باپ کی جو فکر ماں باپ کا جو جذبہ ماں باپ کے میں ہوئیے وہی بنے گا بچہ گھر سے آدمی بنتا ہے بچے کی سوسائٹی گھر سے شروع ہوتی ہے یہ دماغوں سے نکال دو باہر کی سوسائٹی ایسی ہے چھوڑ تو اس کو تیرے گھر کی سوسائٹی کیا ہے اپنے گھر کی سوسائٹی دیکھ تیرے گھر میں نبی کی والی زندگی ہے تیرے گھر میں والی زندگی ہے کون سی ہے کون سی ہے تو نے بنائی ہے اس کے لیے محنت چاہیے ہے ہم پہلے نکلے اور اتنا نکلیں اور اتنی قربانی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہماری زندگی کا صحیح کر دے ہماری سوچ کو صحیح کر دے ہمارا جذبہ ایمانی بنا دے ہم اپنے نبی کے شہدائی بن کے دل جانے والے بن جائیں تو پھر ہمارے گھروں میں یہ چیز آئے گی اس لیے میرے بھائی ہم اور آپ یہ آئے یہاں سے میرے دوستوں جو باتیں ہمیں اپنے بڑے بتا رہے ہیں روزانہ بیانات ہو رہے ہیں اور اسی لائن کی باتیں ہو رہی ہیں ہم اس کو لے کر خود پہلے اس پر کھڑے ہوں اور اپنے گھروں میں اس کو زندہ کریں اور اپنے محلوں میں زندہ کریں اور اپنے آپ کو صحابہ کی ترتیب کو خود کو لائیں اور سب کو لانے کی کوشش کریں اور دین کے تقاضوں پر دور و دراز کے سفر تقاضوں پر کریں ترتیب ٹھیک ہے نہ ہونے سے ہونا ٹھیک ہے لیکن ترتیب تقاضے اصل تقاضا ہے دین کے تقاضے جو ہیں اس کے پر میں مجھے اپنے آپ کو لانا چاہیے اور جانی ہماری قربانی دینی چاہیے اور ہم اللہ کو جتنی قربانی دیں گے حضرت فرما فرماتے تھے دیری ہماری طرف سے ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ تو جو قربانی ہم سے چاہتا ہے اس قربانی کو ہم اللہ کو کی بارگاہ پیش کر دیں گے اسی دن اللہ تعالیٰ اپنا نظام بدل کر دنیا میں ہدایت کی اور دیں گے ہمارے بچوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے ہمارے گھر والوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے ہم محنت اور قربانی اتنی اللہ کے بارگاہ میں ہم پیش کریں ان کو جتنا اللہ کے لیے چھوڑو گے اور یہ اللہ کے لیے قربانی دیں گے اور اللہ کے لیے چھی گے اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا اپنے گھروں کی تعلیم کا اہتمام اپنی روزانہ کی محنتوں کو محنتوں سے بڑھانا اور مسجد والے بن کر دوسروں کو مسجد والے بنانے کی فکر کرنا اپنے تین دن پہ اکتفا نہ کرو اللہ توفیق نے میرے دوستوں قربانی میں آگے بڑھو تین کو چھ سے بدلو پھر چھ سے نو میرے دوستو آدمی جتنا اپنے آپ کو قربانی کے راہ میں بڑھائے گا اتنا قربانی کے بقدر میرے دوستو اللہ اس کے ایمان میں اس کے تقوی میں اس کا اس کا, اللہ اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ اضافہ کرتا چلا جائے گا اور جتنا اس میں ایمان میں ترقی دی جائے گی اتنا زندگی کے رخ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا اس کے سب کے سب طے کرو کہ اب تقاضوں پر جانا ہے تقاضوں پر جاؤ گے ابھی ان شاء اللہ بھی نہیں بول رہے انشاءاللہ اللہ کے بانے کرنے کا ہے نہ کرنے کا نہیں ان شاء اللہ کہنے کا حکم تب ہے آدمی ایک دل کا فیصلہ کرنے کے اور پھر ان شاء اللہ چاہے دل کا فیصلہ کرنے کے بعد ان شاء اللہ اور ان شاء اللہ کے ساتھ اپنا بیزوں سوامل قدم اٹھانا یہ اللہ کو بہت پسند میرے بھائیوں تو یہ مجمع جو ہے اس میں سے کون ایسا ہے جو آیا تھا اجتماع میں جوڑ میں اور یہیں سے تقاضے پر اپنے آپ کو خدا کی راہ میں جانے کے لیے پیش کر رہا ہو وہ ذرا کھڑے ہوں ہم آئے تھے جوڑ میں یہیں سے چار مہینے کے لیے چلنے کے لیے ہم یہیں سے تیار ہیں ماشاء ماشاء اللہ اللہ جو تقاضے پر جائیں گے یہاں سے ماشاء اللہ دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے اور کھڑے ہو اپنے آپ تقاضوں کو ڈالو میں بھائی ہو بہت ضرورت ہے قربانی کی جتنی قربانی ہم بڑھاتے جائیں گے خدا حالات کو بدلے گا اور اس امت کو خدا سنبھالا دے دے گا اللہ اس امت کو سنبھالا دے دے ہاں۔ اس کا ایمان خطرے میں اس کا دین خطرے میں دنیا تو ٹھیک ہے موت میرے دوستوں پتہ کی مل رہی ہے لیکن میرے دوستوں ہمارے گھروں میں پتا نہیں کیا کیا آ گیا اور مسلمان کہاں سے کہاں جا رہا ہے قربانی کو بڑھاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کھڑا ہونے کے لیے جانے کا ہے کھڑا ہو رہے ہو تو ابھی جا کر جہاں جہاں تصویر کمرے وہاں جا کر خود کی ترتیب بناؤ تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہمارا معاملہ نہیں ہے اور یہ طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ زندگی جو باقی ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لگانا کھپانا ہے یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے پر جانا ہے کرو گے کون کون کرے گا اب تو والا کام ہو گیا ہمارا ماشاء ماشاء اللہ اللہ اچھا بیٹھو بیٹھو اللہ قبول فرمائے اللہ مجھے جو قبول فرمائے تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں اچھا اللہ ہمیں قبول فرما جو بھائی ملکوں کی جماعتیں بنا کے لے کے آئے اپنے مقام پہ ادھر سے خریدار فرما ماشاء اللہ ملکوں کے لیے جو جماعتیں بنا کر اپنے مقام پہ جماعتیں بنا کے لے کے آئے دو جماعتیں تین جماعتیں چار جماعتیں اس کا ادھار فرما دیں اس کا ادھار فرما ماشاء اللہ فرمائیے جی، ملکوں کے لیے کون کون جماعتیں لے کے آئے مطلب کہاں سے جی کتنی جماعتیں ماشاء اللہ سات مہینے کی جماعت اللہ قبول فرمایا فرمائے فرمائے جی ماشاء اللہ فرمائے مان دن سے